وہ ان پر کود سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈینڈ سوکھے تنی ہینگرے ہوئے